ہوتے رہتے تھے جسے پلے تھے سے عطا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہن شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی نام پنجتن پاک میں باہر پہ جلی حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی ہوتے رہتے تھے جسے ہلائے پھر دو سے عطا وہ شہن شار دمن جس کو کپن بھی نہ ملا شہنشار دمن جس کو کپن بھی نہ ملا وہ شہن شار دمن جس کو کپن نہ ملا بھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین دوش پر جس کو پیامبر نے بٹھایا وہ حسین جس پہ قرآن کے پاروں کا تھسایا وہ حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین ہائے حسین کا جو نادار کو پانی نہ دیا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا تک میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہما سامنے جس کے تڑپتا رہا اکبر سجواں کھینچ لی جس نے جواں بیٹے کے سینے سے سنا جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پسر پنچا دہا آخری ناصر مظلوم بھی جس کا لڑا وہ شہنشاہ زمن جس کو کپن بھی نہ ملا شہنشاہ زمن جس کو کپن بھی ملا جس کو کفن بھی نہ ملا خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے لاشا بے والی و بارش کا کفن پاتا ہے اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے تعبیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے ہائے افسوس میں وہ شہر شاید جس کو کپل بھی نہ ملا پامال ہوئی لاش حسین ابن علی بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن رو نہ سکی لاش اڑیا پہ لہو چشم فلک روتی تھی کلمہ پڑھتے تھے پیم اور ہنستے تھے شکی لاش پر جمتی تھی یہ دیتی تھی بھی نہ ملا ملا پرچم حضرت عباس اٹھانے والے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہے آباد ازا سجانے والے اور سلامت رہنو ہو کو سنانے والے غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے فاطمہ زہرا انہیں خلد میں ملا ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر دے کی نہیں سرتے ابھی تک چادر پرسا دیتا رہے اشعار سے کا محشر رت سور میں کہ ہے دست شے سرور لاشے اور ملا وہ شہر شاید دمن جس کو کپن بھی نہ ملا وہ شہر شاید دمن جس کو کپن بھی نہ ملا وہ شہر شاید دمن جس کو کپن بھی